عید اولفتحفار صلی اللہ علیہ منحف اشراۃ من اول صورت القحف اما من الكهف من من حفظ عشر آيات أول سورة قسم الدجال ربا مسلم فی صحیح معذرم سامع عین و ناظرین میں نے آپ کے سامنے سور کہف کی دو تین آیتوں کی تلاوت کی ہے اور اسی کی مناسبت سے ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں میں اپنے نمازی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے تو آپ لوگ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اگلی صفوں کا زیادہ ثواب ہے زیادہ عجر ہے اللہ نے آپ کو توفیق دی پہلے آنے کی تو پہلی سب کے اندر بیٹھا کرے آگے جگہ کھائی رہتی ہے پیچھے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں جبکہ اگلی صفوں کی بڑی فضیلت ہے اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا ادر اور زیادہ ادر اور ثواب زیادہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ سب سے بہتر سب جو مردوں کی ہوتی پہلی صف ہوتی ہے اور عورتوں کی سب سے بہتر سب آخری صف ہوتی ہے تو پہلی صفح جب خالی رہے تو انسان کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے خیر کے کام میں نیکی کے کام میں انسان کو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اگلی سب میں کہیں جگہ خالی ہوتی ہے تو آدمی خود آگے نہ جا کر کے دوسرے کو بھیج دیتا ہے کہتا ہے آپ چلے جاؤ آپ چلے جاؤ ارے بھائی خیر ہے آپ کو جانا چاہیے وفید علی فل اتنا فصل متنافسم خیر کے کام میں انسان کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے آدمی دوسروں کو بھیج دیتا ہے پیچھے کھڑا رہ جاتا ہے کہ آپ چلے جاؤ آپ چلے جاؤ آدمی کو خود جانا چاہیے اس میں انسان کے لیے زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ پیچھے بیٹھ جائیں گے جو بعد میں آئیں گے وہ کیسے آگے آئیں گے ان کا راستہ گویا کہ آپ نے روک دیا ہے اس لیے جب آپ پہلے آئیں تو آپ اگلی سبوں کے اندر بیٹھا کریں ہمیشہ کے لیے اس بات کا دھیان دیں اور جب آپ مسجد میں آئیں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آ کر کے غلط ہے یہ اس سے پہلے بھی میں تنبیہ کر چکا ہوں لیکن بار بار میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ مسجد میں آتے ہیں اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو کیا کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں میرے بھائی یہ کرنا صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے اور خطبہ شروع بھی ہو چکا ہو فلاح یہ جو حتی رکاتے جب تک دو رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے جب تک دو رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے خطبہ شروع ہونے کے بعد دو رکعت پڑھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے خطبہ شروع ہو گیا ہے آپ دو رکعت پڑھیے اور پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے خطبہ شروع ہونے کے بعد چار رکعت پڑھنا چھ رکعت پڑھنا غلط ہے یہ ہمارے بھی نے صرف دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی ہے لہذا خطبہ شروع ہو تو بھی آپ آ کر کے دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد بیٹھیں اگر خطبے سے پہلے آپ آ گئے ہیں اللہ جتنی آپ کو توفیق دے اتنی پڑھیے آپ دو پڑھیے چار پڑھیے چھ پڑھیے آٹھ پڑھیے دو دو رکعت کر کے پڑھتے رہیے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے سنت کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے آپ کے اپنے اختیار پر ہے اور وقت پر ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے دو دو رکعت کر کے پڑھتے رہیے اگر وقت نہیں ہے دو رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائیے تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے چار رکعت پڑھنا ضروری ہے اسی لیے اگر خطبے کے دوران آتے ہیں تو بھی چار رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد صرف دو ہی رکعت پڑھنے کا حکم ہے اس سے زیادہ کا نہیں ہے ہمارے بھی نے صرف دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ خطبہ سننا ضروری ہے فرض ہے یا ضروری ہے سمجھ لیجیے واجب ہے لہذا دو رکعت صرف پڑھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے لوگ خطبے کے دوران آتے ہیں کوئی چار رکعت پڑھتا ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے یہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہے سری روایت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدم و امام فلاح اجری سطح کا ارکات صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور خطبہ شروع ہو تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے دو رکعت پڑھے اس کے بعد بیٹھے ہو تو ان چیزوں کا ہمیشہ دھیان دینا چاہیے ہم سب لوگوں کو جو بھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں کے اندر آتے ہیں پہلی سب کے اندر جھگے پہلی سب کے اندر بیٹھیے اور آنے کے بعد دو رکعت تحت المسد ہوتی ہے دو تحت المسد پڑھنے کے بعد انسان بیٹھے یہ بات عمومی ہو گئی ایک تمبی کے طور پر سورہ کاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی دلیلوں میں سے ایک سچی دلیل یوں تو پورا قرآن ہمارے نبی کی سچی نبوت کی ایک دلیل ہے اور معجزہ ہے لیکن سورہ کہب بھی انہی صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک سچی دلیل ہے اس صورت کے اندر ہمارے لیے بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں سورہ کہف یہ مکی صورت ہے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور جس وقت نازل ہوئی اس وقت مکے کے اندر مسلمانوں کا جینا دو بھر تھا مسلمانوں پر ہر طرح کی مشکلات تھیں پریشانیاں تھیں مسائب تھے ظلم کی انتہا تھی ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کو مکے کے اندر نازل فرمایا اور اس کا ایک سب نزول علماء نے مفسرین نے بیان کیا ہے اور وہ سب نزول یہ ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ کے مشرقین نے یہودیوں کے پاس بھیجا کچھ لوگوں کو کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کریں یہ سچے نبی ہیں یا سچے نبی نہیں ہیں کیونکہ عہدیوں کے پاس علم تھا اللہ ان کو تورات دی تھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم تھی یہ اگرچہ ان کے ایمان کے اندر خلل تھا کفر اور شرک تھا لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یہود تو انہوں نے کہا کہ تین سوالات ان سے کرنا اگر وہ تینوں سوالات کے جوابات دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اور اگر نہ جواب دے پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں جھوٹے نبی ہیں تو تین سوالات کیا تھے ایک سوال تھا روح کے بارے میں روح کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اللہ رب العالمین پر کفر اور شرک کو چھوڑا بت پرستی کو چھوڑا ان کی قوم کے سارے کے سارے لوگ مشرق تھے بت پرست تھے انہیں ستایا جانے لگا تو انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے اور ایک گار کے اندر جا کر کے انہوں نے پناہ لے لی تو اللہ رب العالمین نے تین سو نو سال تک ان کو غار کے اندر نیند کی حالت میں رکھا تو انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ ان سے پوچھنا صحابہ کہف کے بارے میں کون لوگ تھے یہ دو سوال ہو گیا تیسرا سوال ان کا تھا ذوالقرنین کے بارے میں ذوالقرنین ان کا بھی ذکر اللہ رب العامی نے سورت کے اندر کیا سورہ کہف کے اندر کہ ذوالقرنین کون تھا اس بندے کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بادشاہ تہ فرمائی تھی اور یہ جہاں سورج نکلتا ہے جہاں ڈوبتا وہاں تک اس نے سفر کیا اور اس طریقے سے وہاں کے رہنے والے کے لوگوں کی مدد کی اور یاجوج اور ماجود جو آ کر کے اس علاقے کے اندر فتنہ پھیلاتے تھے فساد بچاتے تھے اس سے بچنے کے لیے ایک بہت اونچی دیوار انہوں نے تعمیر کی یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی تو یہودیوں نے کہا کہ تین سوالات کرنا ان سے اگر یہ تینوں سوال کا صحیح جواب دے دیں گے تو نبی ہوں گے کیونکہ نبی ہی ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے سکتا ہے روح کے بارے میں اصاب کہو کے بارے میں کہو کہتے ہیں غار کو غار جو پہاڑی کے اندر پہاڑ میں ہوتا ہے غار اس کو کہف کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام پڑ گیا سورت القحف یہ پندرہویں اور سولہویں پارے کی صورت ہے جو مکے کے اندر نازل ہوئی جب انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تو ہمارے نبی نے کہا کل میں بتاؤں گا اب کئی دنوں تک وہی نہیں آئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو تمبی کی اور کہا کہ جب بھی کوئی کام کریں تو یہ کہیں کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں یہ کروں گا کوئی بھی خیر کا کام ہے نیکی کام ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو انسان انسان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے اللہ رب العالمین نے آپ کو تنبیہ کی اور یہ ادب سکھایا اور یہ ادب ہمارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہر مسلمان کے لیے ولا انی غدا شاء آپ کوئی بھی چیز جو کل کرنا چاہتے ہیں بعد میں آپ یہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں کروں گا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں سب عمرہ کرنے جاؤں گا انشاءاللہ میں اتنا صدقات و خیرات کروں گا انشاءاللہ میں امسال حج کروں گا انشاءاللہ میں یہ خیر کا کام کروں گا تو اس طریقے سے انسان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے کوئی بھی خیر کا کام ہو نیکی کام ہو اس کے لیے انسان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے شر کے لیے نہیں کہ انسان شر کہے اور کہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ باللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ شر نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نافرمانی اور گناہ نہیں چاہتا ہے اس لیے ہم یہ نہ کہیں کہ انشاءاللہ میں نعوذ باللہ ہی میں گناہ کروں گا نہیں خیر کے لیے کام کے لیے بھلائی کے لیے انسان انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے ہاں شر چھوڑنے کے لیے آپ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہا جائے گا شر چھوڑنے کے لیے گناہ چھوڑنے کے لیے ایک انسان مان لیجیے سگریٹ پیتا ہے تو کہے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد سے سگریٹ نہیں پیوں گا کیونکہ سگریٹ پینا شر ہے گناہ ہے یہ حرام ہے یہ اور سگریٹ نہ پینا یہ خیر ہے نیکی ہے انشاءاللہ میں فلاں جو کوئی جو گناہ کا کام ہے وہ نہیں کروں گا تو انسان اگر کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو گناہ چھوڑنا بھی خیر ہے نیکی ہے اس کے لیے انسان انشاءاللہ شاء اللہ کا لفظ استعمال کرے گا ایک انسان بدات نہیں کرتا ہے تو گویا کہ خیر کا کام کرتا ہے ایک انسان شرک نہیں کرتا وہ خیر کا کام کرتا ہے ایک انسان توحید پر قائم ہے شرک کا کام نہیں کرتا وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ خیر کا کام کرتا ہے کیونکہ جو شرک کر رہا ہوگا وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے ایک انسان بدعت کرتا ہے تو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو بدعت کا چھوڑ دینا شر کا چھوڑ دینا گناہوں کا چھوڑ دینا ہم سے مطلوب ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہم گناہوں کے قریب نہ جائیں لہذا انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام آج کے بعد نہیں کروں گا انشاءاللہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا انشاءاللہ میں شراب نہیں پیوں گا انشاءاللہ میں آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ میں آج کے بعد سے دا جو ہے داڑھی نہیں موڑوں گا انشاءاللہ میں آج کے بعد سے جو کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا یہ سب چیزیں ان سب چیزوں کا چھوڑ دینا خیر ہے یہ بھلائی کا کام ہے اس لیے انسان یہ کہے گا انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ رب العالمی نے آپ کو سکھایا اور کہا کہ اگر کوئی آپ کو کام کرنا ہو تو آپ یہ کہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا وہی رک گئی بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پندرہ دن تک وہی نہیں آئی جبریل امین کا نزول نہیں ہوا اور بعض روایتوں کے اندر اور کم دنوں کا ذکر بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس وہی نہیں بھیجی کیونکہ تعلیم دینے والا سکھلانے والا علم دینے والا اللہ رب العالمین اللہ نے سب کو تعلیم دیے سکھایا ہے وہ علم کمالم تکن اللہ فرماتا پہ نبی کے بارے میں کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے اللہ ہی سب کو علم دینے والا ہے وہ علم آدم اللہ ہنستے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العامی نے تمام چیزوں کے نام سکھائے تعلیم دی علم دیا علم دینے والا اللہ رب العالمین اس لیے ہمیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ رب العالمین نے بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہی نازل فرمائی اور اس صورت کے اندر سورہ کہف کے اندر دو سوالوں کا جواب دیا ایک اصحاب کہف کا اور ایک ذوالقرنین کا جہاں تک روح کی بات ہے تو روح کا جواب اللہ رب العامی نے صورت الاسرا کے اندر دیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو پندرہویں پارے کی صورت ہے اور نمبر میں سترہ ہے جو قرآن کی صورتوں کی ترتیب ہے سترہویں نمبر پر ہے سورہ بنی اسرائیل اور اٹھارہویں نمبر پر ہے سورہ کہف تو سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن کی ترتیب ہے سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں اللہ نے بتایا اور اس صورت کے بارے میں اصاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہمارے بھی ان کو بتا دیا لیکن پھر بھی غرور میں گھمنڈ میں تکبر میں ایمان نہیں لائے جب وہی نازل ہوئی ہمارے نبی نے بتا دیا روح کے بارے میں اور اس طریقے سے کیا نام ہے ذوالقرنین کے بارے میں اصحاب کہب کے بارے میں لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کے مشرقین ایمان نہیں لائے اور ہم جو صحابہ تھے جو مومنین تھے ان کے ظلم میں اور اضافہ کر دیا یہودی بھی ایمان نہیں لائے حالانکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اللہ نے تورات کے اندر اپ نبی کی نشانیاں بیان کی اور اپ نبی کے صحابہ کی بھی نشانیاں بیان کی اور وہ تمام نشانیاں اور علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پائی جاتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لے کر کے نہیں آئے ایمان نہیں لائے تو یہ اس صورت کا سب نزول مفسرین نے بیان کیا ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے تین بڑے واقعات بیان کیے ہیں سب سے پہلا واقعہ بیان کیا صحاب کہف کا دوسرا واقعہ بیان کیا موسا علیہ السلام اور خضر کا تیسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا عبدالقرن کا اور اصحاب کہف کے واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے دو چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کیے ہیں ایک واقعہ بیان کیا ہے دو باغ والوں کا اصاب کہف کے بعد دو لوگ تھے ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں نماز رکھی تھی اس کے بعد انگور کے باغات تھے کھجوروں سے گھرا ہوا تھا اس باغ کے اندر نہریں تھیں اور وہ باغ کے اندر خوب پھل آتا تھا لیکن وہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا ایک دوسرا شخص تھا جس کے پاس ایمان تھا مومن تھا لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی وہ اپنے ساتھی کو کہتا تھا کہ تم اللہ یہ کہو کہ ماشاء اللہ کہ اللہ رب العامی نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے اللہ پر ایمان لاؤ سب اللہ رب بلامن کی طرف سے ہے جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں یہ نعمتیں ہمیشہ برقرار رہیں گی کبھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی اور اگر میں دوبارہ زندہ اٹھایا بھی گیا جیسا کہ تم کہتے ہو تو بھی اللہ کے ہاں میرے پاس بڑا مقام ہوگا بڑی نعمتیں مجھے ملیں گی دنیا میں مجھے مال ملا تو وہاں بھی مجھے نعمتیں ملیں گی یہ وہ کہا کرتا تھا اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج دیا پوری کھیتی تحس نہس ہوگی برباد ہو گئی پانی سوکھ گیا نہر ختم ہو گئی اور باغ نے پھل دینا ختم کر دیا اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور یہ ساری کی ساری کھیتی تباہ و برباد ہو گئی سب برباد ہو گیا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے یہ ہمیں درس دیا عبرت و نصیحت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار مال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار خزانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار دنیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تقوا ہے ایمان اور عمل صالح ہے یہ معیار ہے اللہ رب العالمین کے ہاں ہو سکتا دنیا کی ساری دولت کسی کے پاس ہو لیکن ایمان کی دولت نہ ہو سب سے عظیم دولت ایمان کی توحید کی دولت اللہ پر ایمان کی دولت اس سے بڑی کوئی دولت اور نہیں ہے اگر یہ دولت کسی کے پاس نہیں ہے دنیا کی ساری دولتوں کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر عائش کر سکتا ہے مزہ کر سکتا ہے لیکن یہ دنیا کی دولت دنیا کے اندر رہ جائے گی انسان کا ایمان اس کا عمل صالح اس کو آخرت تک لے کر کے جائے گا ساری نعمتیں اللہ نے جو دے رکھی تھی اللہ کا اس نے انکار کر دیا اس آدمی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا تم کو بڑا کیا اس اللہ کا حق ہے اس رب کا شکر ادا کرو تب جا کر کے تمہاری نعمتیں برقرار رہیں گی لیکن وہ انکار کرتا رہا کہا نہیں یہ ساری نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں گی کبھی یہ نعمت ہماری ختم نہیں ہوگی انسان کمال کبھی انسان کو ہمیشہ نہیں رکھے گا انسان کمال انسان اپنے مال کو اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا انسان کو مال سے کچھ اوپر مقام مل سکتا ہے یعنی دنیا کے اندر معاشرے کے اندر انسان کے پاس مال لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ مال سے بہت کام ہوتا ہے لیکن انسان مال کو اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا کہ مال انسان اللہ العالمین کے پاس لے کر کے جائے دنیا کی ہر چیز کو انسان کو دنیا کے اندر چھوڑ کر کے جانا پڑے گا مال و دولت جائیداد آل و اولاد دنیا کی تمام چیز وہ بندہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا امن صالح عطا کیا توحید خالص پر قائم رہا شرک سے اور خرافات سے دوری اختیار کرتا رہا وہ بندہ بڑا ہی نیک اور بڑا صالح ہے بڑا ہی خوش نصیب ہے اللہ نے اس کو سب کچھ برباد کر دیا اللہ نے اس کے بعد مثال دی کہ انسان کی دنیا کی زندگی کی مثال کھیتی کی ہے جس طریقے سے کھیتی پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے فصل اڑنے لگتی ہے اور پھر وہ فصل سوکھ جاتی ہے بھوسا بن جاتی ہے اور انسان دانے کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ جاتا ہے اور فصل اور وہ پوری کھیتی وہ کیا ہے بھوس کی شکل بن جاتی ہے اور پھر ہوا جہاں چاہتی ہے اس کو اٹھا کر کے جو ہے اس کو لے کر کے جاتی رہتی ہے ہوا جہاں چاہتی بھوسے کو اڑا دیتی ہے وہی انسان کی زندگی کی مثال ہے یا تو ہوا کی مثال ہے یا تو پانی کے بلبلے کی مثال ہے پانی کے بلبلے کی کیا حیثیت ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں پانی کا بلبلا رہتا ختم ہو جاتا ہے ہوا بھی آتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو اور فصلوں کو کبھی ادھر تو کبھی ادھر کرتی رہتی ہے وہی مثال انسان کی زندگی کی بھی ہے اس لیے انسان کو زندگی پر ماؤ دولت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے غرور کا انجام تباہی ہے بربادی ہے اس انسان نے غرور کیا گھمنڈ کیا اللہ کا انکار کیا اللہ نے اس کی دی ہوئی اللہ نے دی ہوئی ساری نعمت کو چھین لیا تباہ و برباد کر دیا ناشکری نعمتوں کے چھن جانے کا بڑا ذریعہ اور سبب ہے اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس پر انسان کو ہمیشہ اللہ ربامن کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر نعمت کے اندر کچھ کمی ہے تو انسان اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے دنیا کی نعمتوں کی اگر کمی ہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے انسان کو دیکھے ہمیشہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا ہے ایک معیار ایک کسوٹی دی ہے کہ دنیا کے معاملے میں نیچے کے لوگوں کو دیکھو اور دنیا اور دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر اور نیک لوگوں کو دیکھو یہ ضابطہ اور کسوٹی ہے اگر اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے ہماری زندگی میں سکون رہے گا ہماری زندگی میں اطمینان رہے گا ہم اللہ کے بعد گزار بندے پر پائیں گے اور اگر ہم دنیا والوں کو دیکھیں گے اوپر کے لوگوں کو تو انسان دین کو بھی چھوڑ دے گا اور اس طریقے دنیا کے پیچھے پڑا رہے گا عبادات کی کمی آ جائے گی نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی اور دیگر ساری چیزیں جھوٹ بولے گا انسان دھوکہ دے گا ظلم کرے گا رشوت اور سود خوری کرے گا اور مالدار بننے کے لیے ہر حرام کام کا انتخاب کرنا شروع کر دے گا اس لیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں دین کے معاملے میں آپ سے جو اچھے لوگ ہیں نیک ہیں دیندار ہیں نمازوں کے پابند ہیں معاہد ہیں شرک نہیں کرتے بدعت و خرافات نہیں کرتے سچ بولتے نیک لوگوں کے ساتھ رہتے بھلائی کا حکم دیتے برائیوں سے روکتے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا تو ایک واقعہ اللہ رب العامی نے بیان کیا ہے اصحاب کہاب کے واقعہ بیان کرنے کے بعد دوسرا واقعہ اللہ رب العامی نے بیان کیا ہے ہستے آدم اور ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا انہیں اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت فرمائی اور حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا اس سے علماء نے بیان کیا یہ دلیل ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے انسان کو فوراً اس کے اوپر عمل کرتا کرنا پڑتا ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا ہے حج فرد ہو گیا حج اسی سال کرنا ہے زکوٰۃ فرد ہو گیا اسی سال آپ کو زکوٰۃ دینا ہے یہ نہیں کہ آئندہ سال دیں گے نہیں اسی سال آپ کو دینا اللہ تعالیٰ کا حکم انسان پر فوراً عائد ہوتا ہے اس کے لیے تاخیر کرنا لیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اللہ کا حکم آتے ہی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الملائک تو کل اجماعون تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اللہ ابلیس ابا وسط برا وکان لڑکا ابلیس نے انکار کر دیا تکبر کیا اور کافروں میں سے تھا اور کہافی میں اللہ نے بیان کیا ہے کانا من الجن وہ شیطانوں میں سے تھا بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا عبادت کرتے کرتے ایسا ہو گیا نہیں ابلیس جنوں میں سے تھا شیطانوں میں سے تھا اللہ رب الامی نے اس کے بارے میں صاف فرما دیا کانا نمر الجن وہ جنوں میں سے تھا یہ اور بادہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن وہ جن ہی میں سے تھا آگ ہی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا تو یہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تکبر کیا غرور کیا اور اس غرور کے نتیجے میں اللہ رب العامین اس کو جنت سے نکال دیا تکبر یہ جائز نہیں کسی کے لیے گھمن جائز نہیں ہے تکبر کا انجام تباہی اور بربادی ہے تکبر کا انجام جہنم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی کبر اور غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا غرور گھمنڈ کسی انسان کے لیے روا نہیں ہے کہ انسان غرور گھمنڈ کرے کس بات پہ انسان غرور گھمنڈ کرتا ہے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا حقیر پانی سے پیدا کیا اپنی ماں کے پیٹ میں نو ماں رہتا ہے اور اس طریقے سے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے مر جاتا ہے مرنے کے بعد زمین کے اندر پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے کس بات پر انسان غرور کرتا ہے کس بات پر انسان تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے مال پر خوبصورتی پر دولت پر اپنے رشتہ داروں پر یا اپنے خاندان پر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جانے والی کوئی چیز آخرت کے اندر جانے والی نہیں ہے کوئی خاندان بھی کام نہیں آئے گا اس انسان کو جو جسے اللہ نے دو باغوں سے نواز رکھا کیا اس کے خاندان کے لوگ کام آئے اللہ کا جب عذاب آتا ہے کوئی کام نہیں آتا ہے اور اللہ کا عذاب سب کو پہنچتا ہے اچھے لوگوں کو بھی برے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے سیلاب آتا ہے آپ دیکھیے زلزلے آتے ہیں آپ دیکھیے پہشانی پڑتی ہے سب کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کے لیے آتا اللہ رب العالمین سب کو نصیحت دیتا ہے وہ تقوفت رت اللہ تو بن اللہ ظلم حادثہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا اللہ رب العالمین کا عذاب آتا سب کو پہنچتا سب کو حاصل ہوتا ہے اچھے لوگوں کو بھی برے لوگوں کو بھی اچھے لوگوں کی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کچھ انہیں کے ساتھ انہیں کے ساتھ رہتے بیٹھتے گناہ بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا اس لیے اللہ کے جب عذاب آتا ہے سب کو عذاب آتا ہے اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے راد درگاہ کر دیا ملعور کر دیا اور اس طریقے سے لانت اس پر قیامت تک نازل ہوتی رہے گی ابلیس پر ایک حکم ماننے سے اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ اللہ العالمین کا حکم آ جائے انسان تکبر میں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کا دین کا انکار کر دیتا ہے وہ کفر کا کام کرتا ہے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے ابلیس کو معلوم تھا حکم اللہ رب العالمین کا ہے اللہ ہی نے حکم دیا سنا اللہ کے حکم کو اللہ کہتا سجدہ کرو سنا ابلیس نے اللہ کا حکم ہے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے غلط قیاس کیا کہا کہ زمین مٹی سے آگ بہتر ہے آگ اوپر جاتی ہے مٹی جو ہے نیچے آتی ہے میں اسے بلند ہوں لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا اس نے اور گھمنڈ کیا اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے جہنم کے داخل کر دیا حالانکہ آگ سے مٹی بہتر ہے مٹی میں انسان کے لیے سکون ملتا ہے مٹی کے اندر تواز اور خاکساری ہوتی ہے انسان مٹی پر سوتا ہے اسے سکون ملتا ہے اس لیے ہمارے بھی کہتی اگر کسی غصہ آ جائے زمین پر لیٹ جائے زمین پر لیٹنے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے مٹی کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے مٹی انسان کو زمین کو اللہ نے انسان کے لیے بچھونا بنا دیا ہے مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور مٹی ہی کے اندر انسان کو دوبارہ قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ مٹی انسان کو چھپاتی ہے اور مٹی ہی کے ذریعے سے دنیا کے اندر سارے اناج پیدا ہوتے ہیں سارے غلے پیدا ہوتے ہیں اور آگ سے کوئی غلہ نہیں پیدا ہوتا اس لیے مٹی کی فضیلت زیادہ ہے اس نے غلط بات کہی تھی کہ مٹی سے آگ افضل ہے آگ تو جلانے کا کام کرتی ہے آگ بھسم کر دیتی ہے رہی صحیح قوت اور طاقت کو گھر کو اور تمام چیزوں کو برباد کر دیتی ہے اس لیے آگ بھی ہے اس کے اندر بڑے فائدے لیکن فضیلت کے اعتبار سے فائدے کے اعتبار سے مٹی کے اندر زیادہ فائدہ ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو یا انسانوں کے باپ ہستے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو کس بنا پر اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا اس لیے نکال دیا اس نے تکبر کیا غرور اور گھمنڈ کیا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تکبر اور غرور میں لہذا آج بھی اگر ہمارے پاس حق پہنچے قرآن کی اور حدیث کی کوئی بات پہنچے ہم اس کا انکار کر دے نہ مانیں غرور میں گھمنڈ میں تکبر میں میرے بھائی اس کا انجام وہی ہوگا جو بلیس کا ہوا تھا کیونکہ کفر ہے یہ کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں انہیں قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان حق کا انسان تکبر کی بنا پر کر دے غرور اور گھمنڈ میں کر دے انسان لا علمی میں اگر کر دے تو لا علم ہے جاہل نہیں معلوم اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے لیکن انسان تکبر میں جانتے ہوئے غرور اور گھمنڈ میں کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا یہ تو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں یہ ان کی جماعت چھوٹی ہے یہ تو ان کے پاس علم مجھ سے کم ہے یہ تو میں یہ تو بھی آج کا لونڈا ہے میں اس کی بات کیسے مانوں میرے بھائی اگر غرور گھمنڈ میں انسان حق کا انکار کر دیتا ہے وہ گویا کہ اللہ پر ایمان کا منکر ہو جاتا گویا کہ وہ حق کا انکار کر دیتا ہے اور حق کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے یہ درس ملتا میرے بھائیوں تو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر تین جو بڑے واقعات بیان کیے ہیں یہ تین واقعات سورہ کی خصوصیات میں سے یہ تینوں واقعہ اللہ رب العمی نے قرآن کی کسی اور صورت میں نہیں بیان کیا کون سے تین واقعات کہف کا موسا اور خزر علیہ علیہ السلام کا واقعہ اور دلقرنین کا واقعہ یہ تین واقعات ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے صرف سورہ کہف کے اندر بیان کیا ہے اور سورہ کہف کی میرے بھائیوں بڑی فضیلت ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے میں فضیلت بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سورہ کہب کے یہ جو تین بڑے واقعات ہیں ان کے اندر ہمارے لیے درس کیا عبرت و نصیحت کیا ہے انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا سورہ کہب کی بڑی فضیلت ہے اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سورہ کہب کی شروع کی دسایتوں کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دجال سے بندے کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے من حفظ من اول سورت القحف جو سورہ کہ شروع کی دس آیتوں کو یاد کرتا ہے اس میں اس بندے کی حفاظت کی جاتی ہے لہٰذا کہ آیتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے دجال سے بچنے کے لیے کیونکہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے جو آخر وقت میں آئے گا جسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی میں سے بڑی نشانی ہے دجال کا آنا تو دجال کے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کیا ہے ہمارے لیے اکثیر کا کام کرتی ہے اور جو سورہ کہا کی شروع کی آیتوں کو دس آیتوں کو یاد کرے گا دجال کے فطرے سے محفوظ رہے گا نمبر دو جو سورہ کہا جمعہ کے دن پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک خاص طرح کی نور کا نور عطا فرماتا ہے روشنی ملتی ہے عمل کے اندر روشنی ملتی ہے اس کے بدن کے اندر روشنی ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے نیکی پر قائم رہتا ہے جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن سورہ کہب کی فضیلت ہے جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی اور قیامت کی نشانیوں میں سے دجال بھی ہے اس لیے جمعہ کے دن سورہ کہب کی پڑھنے کی فضیلت ہے اللہ کے سر وسلم کے دیس ہے ابو سید القدری فرماتے کہ اللہ کے سر فرمایا من قرا سورت القافی فی یوم الجمعہ اور من النور ماں بین کہ ہمارے کے فرماتے جو جمعہ کے دن سورہ کہب کی تلاوت کرتا ہے اللہ ہر برامن آئندہ جمعہ تک اسے خاص طرح کا نور عطا فرماتا روشنی اسے ملتی ہے کسرے کی روشنی علم کی روشنی ایمان کی روشنی عمل کی روشنی اور عمل پر ثابت قدمی نیک نیکی کے کاموں پر ثابت قدمی یہ تمام چیزیں اللہ ہر برہم السطح فرماتا ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہاب کی تلاوت کرتا ہے لہٰذا جمعہ کے دن سورہ کہاب پڑھا کیجئے اگر دجال کے فطرے سے بچنا ہے اللہ کی طرف سے نور چاہیے اور روشنی چاہیے تو جمعہ کے دن ہمیں سورہ کہاب کی تلاوت کرنی چاہیے اور جمعہ کے دن یعنی جمعرات کو مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعہ کے دن مغرب تک کیونکہ رات پہلے آتی ہے عربی تاریخ میں تو جمعرات کو مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک کبھی بھی آپ رہیں گے آپ کی فضلت حاصل ہوگی تیسری فضلت یہ میرے بھائیوں کہ سورہ کا پڑھنے سکون نازل ہوتا ہے پورے قرآن میں اللہ نے سکون رکھا ہے پورے قرآن میں سکون اطمینان ہے لیکن سورہ کہاب کے بارے میں اللہ کے سرخ حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں سورہ کہاب کی تلاوت کر رہے تھے ان کے پاس گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بدکنے لگا جب یہ باہر نکلے تو دیکھا کہ اوپر ایک بدلی ہے اور جو بدلی ہمارے قریب آتی جا رہی ہے اس کے بعد یہ اللہ کی صبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا پڑھا کرو اس صورت کو کیونکہ قرآن پڑھتے وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا سکون نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سکون نازل فرماتا تو سورہ کہا پڑھنے سے بھی بلکہ پورا قرآن پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے اور اس صورت کے بارے میں بطور خاص یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سکون نادر فرمایا تو انسان کو سکون چاہیے اس بھیڑ بھاڑ کی زندگی میں اور اس حموم کی دنیا کے اندر اگر سکون چاہیے انسان کو اطمینان چاہیے اللہ کے ذکر میں اللہ کے دین میں قرآن میں اور دین پر عمل پیرا ہونے میں انسان کے لیے سکون ہے اس کے لیے اطمینان ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العامین ہمیں اس صورت کو جمعہ کے دن پڑھنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف سے نور عطا فرمائے اللہ ربران ہم سب کو دجال سے محفوظ رکھے دجال کی فطروں سے محفوظ رکھے اللہ ابرامن ہمیں توحید پر قائم رکھے اللہ رب العامن ہمیں نبی کی سمتوں پر قائم رکھے اللہ ہمیں شرک سے بداد و خرافات سے اور ہر طرح کی نافرمانی اور معاشیت اور گناہ سے اللہ رب ابراہن ہم سب کو دور و تعمیر بارک اللہ علیہ القان عدیم و نافان ویاکم بلایات و ذکر حکیم ان جواد الکریم ملک مرف الرحیم